پھر اسے اس کے رب نے بڑی ہی اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے بہت عمدہ پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا اور زکریہ علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنا دیا جب بھی زکریہ علیہ السلام اس کے پاس عبادت گاہ میں جاتے تو اس کے پاس رزق پاتے ایک بار بولے اے مریم تمہارے پاس یہ رزق کہاں سے آتا ہے مریم علیہ السلام بولی یہ اللہ کی طرف سے ہے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے